حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چچا جان کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں آپ کو فائدہ نہ پہنچاؤں آپ سے سلا رحمی نہ کروں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور ایسا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چار رکاتے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھیں جب قرات مکمل ہو جائے تو رکو کرنے سے پہلے پندرہ بار یوں کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ پاک ہے اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے پھر رکو کریں تو رکو کی حالت میں رکو کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ تسبیح دس بار پڑھیں پھر رکو سے سر اٹھائیں تو قومے کے اذکار کے بعد دس بار یہ کہیں پھر سجدہ کریں تو سجدے کی تسبیحات کے بعد دس بار یہی پڑھیں پھر سر اٹھائیں تو جلسے کی دعا پڑھ کر دس بار یہ پڑھیں پھر سجدہ کریں تو سجدے کی تسبیحات کے بعد دس بار یہی پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے جلسہ استراحت میں دس بار یہی پڑھیں یہ ایک رکعت میں پچہتر تسبیحات ہیں اور چار رکعتوں میں تین سو تسبیحات ہیں اگر آپ کے گناہ صحرائے عالج کی ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سب بخش دے گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو روزانہ یہ نماز نہ پڑھ سکے تو کیا کرے آپ نے فرمایا ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنہ سال میں ایک بار تو پڑھ لیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1386